پیدا فرمائی کیا اس لیے ہے کہ بس مال اکٹھا کرو فراڈ دھوکہ جھوٹ خیانت بدیانتی انسانیت کے نام پہ دھبا ایمان کو سلا دینا غیرت کو دفن کر دینا انسانیت کی چادر پھاڑ دینا اب صرف کمانا اور اسی سفر میں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی پتا نہیں کب بلاوا آیا ہو گیا ابھی وہ دعوے کا رہا تھا اے میرا تو اے میرا تو اے تو میں دیونا نہیں تو اے میں ابے دیتا اور ابھی آنکھ بند ہوئی وہ سب پرایا ہو گیا کدھر گیا اجل ہی اجل کہتے ہیں موت کو اجن ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا بڑے بادشاہ تھے اسی سے سکندر صفا تھے بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سبھیوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشت نہیں ہے ملے خاکہ میں اہل شاہ کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بھائیو پہلے زندگی کی کوئی منزل طے کرو کوئی مقصد بناؤ ہر مسافر چلنے سے پہلے اپنی منزل چناؤ کرتا ہے لاہور اڑنے سے پہلے میرا چناؤ تھا کہ میں نے بارسلونا جانا ہے میں نے اس کے لیے وہ راستہ اختیار کیا مجھے اللہ نے پہنچا دیا زندگی ایک سفر ہے وہ سب سے بڑا سفر ہے سب سے اہم سفر ہے سب سے سب سے عظیم سفر ہے چھوٹا سا سفر منزل طے راستہ طے سواری طے زندگی کا سفر کہاں جا رہے ہو کیا منزل ہے کیا سمت ہے کس چیز کو ٹارگٹ بنایا ہے ہر گیم کا گول ہے اس وجہ کے ختم ہوتی اس زندگی کا کیا گول ہے کیا وہ جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ کمانا اور کمانا جانا ہے جس نے بنایا اس سے پوچھو کہ اس نے کیوں بنایا ہے آج پوری دنیا کے انسان بڑے دھوکے میں جا رہے ہیں سات سو کروڑ انسان ہیں اللہ کی قسم قابل رحم انسانیت ہے نہ یہ پتا ہے بنانے والا کون ہے نہ یہ پتا ہے زندگی کی کون سی راہیں سفید ہیں نہ یہ پتا ہے کہ جا کہاں رہے ہیں نہ یہ خبر ہے کہ انجام کیا ہے نہ اس کا پتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے کہ کتنے بڑے بڑے زندگی کے سوال ہیں کیوں صبح اٹھتے ہی ہمارے سر پہ یوروں کا بھوت ہوتا ہے اور سوتے ہوئے بھی اٹھتے ہوئے بھی جوانی بھی ڈھل گئی بڑھاپا بھی آ گیا قبر بھی سامنے ہے پھر بھی ایک ہی دھن ہے یہی تجھ کو دھن ہے کہوں سب سے آلہ وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر میں دھو میں ڈالا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اولاد بھی کہتی ہے ابا جی پردہ کر جاوے اجل تیرا کر دے گی بالکل سفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے عبرت کے حق سو نمونے مگر تجھ کو کیا رنگ دو نے کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تم نے کہ معمور تھے وہ محل اب ہے سونے معمور آباد جو آباد حویلیاں تھیں ویران ویران ویران ہیں وی رون ہے من احد او تسمع لهم رکا کوئی نظر آتا ہے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے ان کی کھنڈر نما حویلیاں دیکھو ان کی دہشت زدہ قبریں دیکھو ان کی نسلوں کا مٹ جانا دیکھو ایک ایک چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا منزل نہیں مسافر خانہ ہے مال مقصود نہیں دھن دولت عزت یہ چیزیں راستے کی ہیں منزل کوئی اور ہے منزل کوئی اور ہے منزل کوئی اور ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ کیسا ہے لا الہ الا ہو کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں وہ کیسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں اس کے سوا کوئی پوجا کے قابل ہی نہیں فس اللہ جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ وہی تفس اللہ جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار اللہ کی بنی ہوئی مخلوق کو نہ پکار اللہ کے بنے ہوئے بندوں کو نہ پکار اسے پکار جسے کسی نے بنایا نہیں اسے بولا جسے آنا نہیں پڑتا مجھے تو بیان کرنے کے لیے آنا پڑا آپ کو سننے کے لیے آنا پڑا اور اسے آنے کے لیے کہیں بھی نہیں آنا پڑتا جانے کے لیے کہیں بھی جانا نہیں پڑتا کہ لا مکان ہے لا زمان ہے لا لایاقی ہے مکان ولا یشتمل والے ہے زمان وہ زمانے کی قید سے پاک ہے اور مکان کے بندھن سے مشرق مغرب شمال جنوب سے پاک ہے ضرورت حاجت سے پاک ہے بلاؤں تو آنے کے لیے اسے آنا نہیں پڑتا تو کدھر ہے اللہ کدھر ہے نحن اکرب ہے میں نے اتنا دور ہے کہ لا تراہ العیوب نظر سے دور ہے خیال لا تخالد احد فنون خیال سے بھی دور ہے نظر سے بھی دور ہے آتا کیسے ہے اقرب الیہ من حبل الورید تیری اس شہرت سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی عنی فإنی قریب قریب ہوں وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ کیسا ہے مدد کے قابل ایک آنے والا ایک مدد والا ایک معبود بھی ایک بادشاہ بھی ایک واحد بھی ایک شہنشاہ بھی اکیلا موت سے پاک اکیلا زوال سے پاک اکیلا ضرورت حاجت سے پاک اکیلا نیند اونگ سے پاک اکیلا شہنشاہی کیسی ہے لہو ما فی فی السماوات تحت زمین سے آسمان تک اللہ کا آسمان سے زمین تک اللہ کا زمین آسمان کے درمیان اللہ کا زمین کے نیچے طے تے در تے جو کچھ ہے اللہ کا اسے کسی نے نہیں بنایا لم یولد اس نے کسی کو نہیں اپنے اندر سے جنا لم یلد کسی کا باپ نہیں ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں احد اکیلا سمر بے نیاز لم یلد کسی کا باپ نہیں ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں ولم ولمب بغون احد کوئی اس جیسا نہیں ہے کائنات کا اکیلا بادشاہ خزانے بھرے ہوئے للہ خزانے مساوا کے بل اس کے قبض قدرت میں الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه آسمان اس کی چپڑ میں زمین اس کی پکڑ میں موسم پر اس کا راج ہے بادل اس کے غلام ہے آندھی بارش بجلی برف بھاپ اس کی بنائی ہوئی ادنا مخلوق ہے وہ بننے سے پاک ہے ہر چیز کا بنانے والا ہے وہ کھانے سے پاک ہے سب کو کھلانے والا ہے وہ سونے سے پاک ہے سب کو سلانے والا ہے وہ لینے سے پاک ہے سب کو دینے والا ہے شکل سے پاک ہے سب کو شکل دینے والا ہے رنگ سے پاک ہے سب کو رنگ دینے والا ہے ضرورتوں سے پاک ہے سب کی ضرورتیں پیدا کرنے سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے جوڑے سے پاک ہے سب کا جوڑا جوڑا بنانے والا ہے موسموں سے پاک ہے رنگ روپ سے پاک ہے سب کائنات کو رنگ کو رو سے سجایا موسموں سے خوبصورت بنایا کیسا ہے خود سنا نہیں بھیا نم سوتا نہیں کیسا ہے سبا من کن من اثربل اور من جہر بھی میں تو زور سے بول رہا ہوں آپ بھی سن رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں وہ کہتا تم زور سے بولو زور سے بولو رو آہستہ بولو يحسب يا النجوى النجوى الأخفى يعلم السر وأخفى أخفى क्या है मेरी बात आप सुन रहे हो ये दूर से मैं कहता हूं ये मैं सुन रहा हूं आप नहीं सुन रहे फिर मैं कहता हूं मैंने होंठ बंद जबान तालू से दिल से अल्लाह को पुकारा मेरा अल्लाह कहता है ये भी یہ بھی سن لیا ہے میرے بھائیوں بہنوں اللہ نے مجھے پیدا کیا اللہ نے آپ کو پیدا کیا اللہ مجھے موت دے گا اللہ آپ کو موت دے گا اس زمین کو مارے گا آسمان کو مارے گا کائنات کو مارے گا اس کل دے گا آسمان کی موت وإذا النجوم انكدرت ستار في موت وإذا الجبال سيرت مطر في موت وإذا العشار عطلت جانور في موت وإذا الوحوش حشرت جنجلي جانور في موت وإذا البحار سجرت سمندروں کی موت سما بن آسمان پھٹا بھائی دل کے کے ستارے جھڑے ویدل بہار جگہ اے تمہارا بال سرونا کا سمندر جو اس بد نصیب زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے اس کو بھڑکتا ہوا آسمان کی طرف اس کے شولے سو سمندر میں اللہ آگ لگا دے گا کیا مشکل ہے ہائیڈروجن آکسیجن ہے اس کو پھاڑ کے پانی بناتا ہے اس میں جو اپنی قدرت کو نازل فرمائے گا سب آگ ہے سب آگ ہے کل من علیہ کون سب انسانوں کو مرنا کل نفس فارقت الموت ہر جاندار کو مرنا کل شعین حالق ہر بے جان کا مرنا موت سے پاک اللہ سوال سے پاک اللہ ہر عیب سے پاک اللہ اس اللہ کو اپنی منزل بناؤ اس اللہ کو اللہ کے واسطے پیسے کی پوجا مت کرو پیسے کی پوجا مت کرو جب اللہ کے آگے سب چھپایا ہے تو اللہ کو رب مانو اللہ کو رب مانو کہ پالنے والا اللہ الحمد للہ رب العالمین پالنے والا اللہ سبحان رب العالمین قال لي ولا الله ربنا لك الحمد قال لي ولا الله سبحان ربي الأعلى قال لي ولا الله قل أعوذ برب الفلق قال لي ولا الله قل أعوذ برب الناس قال لي ولا الله ربنا ولك الحمد اللہ کو ڈھونڈ اللہ کو ڈھونڈ اللہ کی قلم میں نکل اللہ کو منزل بنا یجن آدم یجن آدم اور تلب نیمت تک پوری سنو پوری سنو یجن آدم خلب تو کل عبادتی فلا تلعب میرے بندے بے شک بات سنونا میں رہو یا مکے میں رہو لیکن میرا بن کے رہ جہاں بھی رہ خلق تو کل عبادتی خلا کل آپ نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے اپنے آپ کو ضائع نہ کر شراب میں جھوٹ میں ظلم میں زنا میں فراڈ میں فریب میں اپنے آپ کو ضائع نہ کر ضائع نہ کر ضائع نہ کر میرا بن کے رہ تو بار سلونا بھی مکہ ہے میرا باقی بن کے رہے گا تو مکہ بھی تیرے لیے جہنم کی آگ ہے جب میں آدم خدبا دچی فلا تلعب تو نے میں نے تجھے اپنے لیے بنایا تو تو کیا کر تو بھی میرا بن کے رہو میرا بن کے رہو وہ تک کا فل تو فلا تک میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں یہ دل سے نکال دے کہ شراب نہیں بیچوں گا تو روٹی کہاں سے پوری ہوگی جب میں ذمہ لے چکا ہوں من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک مجھے یہ تو بتا ماں کے پیٹ میں روٹی کون پہنچا رہا تھا وہاں تجھے رزق کون دے رہا تھا اچھا مجھے یہ تو بتا جب تم ماں کی گود میں آیا تو اگر تو اگر تو لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبن و خالصا لیکن فی الشفاء و باردا فی الصیف مجھے یہ تو بتا مجھے یہ تو بتا جب تم ماں کی گود میں تھا چھاتیوں سے دودھ کس نے نکالا تھا دودھ کس نے نکالا تھا مجھے یہ بتا مجھے یہ بتا تمہیں نسخے سے انسان کس نے بنایا تھا مجھے یہ بتا الم یہ آنکھیں کس نے بنائی ولیسان یہ زبان کس نے بنائی وہ شفاتین یہ ہونٹ کس نے بنائے یو سب کئی پیاشا اچھا مجھے یہ تو بتا تمہیں ماں کے پیٹ میں یہ رنگ میں یہ روح صورت یہ مورت کس نے عطا کی تھی جس نے وہاں رسک پہنچایا وہ تمہیں ماں کے پیٹ میں نہ بھولا بارسلونا سلونا میں بھول گیا ہے تمہیں مدینہ مکہ میں بھول گیا ہے نندن امریکہ میں ایک ہی رب ہے مدینہ مکہ میں ایک ہی رب ہے لاہور پاکستان کراچی دلی کا ایک ہی رب ہے سر کائنات کا ایک ہی رب ہے تو جس رب نے ماں کے پیٹ میں دیا تو اسی رب کے بارے میں کہتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا تو پھر کام کیسے چلے گا شراب نہیں بیچوں گا تو پھر میرا کاروبار کیسے چلے گا نہیں نہیں تکفل تو میں ذمہ لے چکا ہوں تیری روٹی کا تیرے تیری اگلی نسلوں کا بھی میں ذمہ لے چکا ہوں فلا تتعب لا تتعب تھکو نہیں تھکنا تو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے تھکنے کا مطلب ہے غلط راستوں سے روٹی نہ بنا غلط راستوں سے پیسہ نہ بنا جھوٹ سے چوری سے شراب سے سے سے ان چیزوں پیسہ نہ بنا میں تجھے تجھے دیکھ رہا رہا ہوں ہوں سن سمندر کی تہ میں چلنے تیرنے والی کشت والی مچھلیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں انہیں بھی رسک پہنچاتا ہوں اندھیروں میں رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو روٹی دیتا ہوں تو تو میری جو مجھے نہیں مانتے تھا جو کہتے ہیں اللہ ہی کوئی نہیں تو میں تو ان کو بھی کھیلا تھا ان کے دسترخوان بھی سجاتا ہوں کا پل تم سے پلا تک آپ میں رس میں ڈر غلط راستہ پہ مت میرا بندہ کدھر دوڑتا ہے آ میری طلب میں آ تو میری طلب میں آ میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرا بن جاؤں گا تو میرا بن جائے گا تو وجب کا نہیں وجب کا کل شعر تو نے مجھے پایا تو نے سب کچھ پایا ان فت نہیں کل شیخ اگر تو نے مجھے کھویا تو نے سب کچھ کھو دیا اللہ کو پا لینا زندگی کی منزل ہے اللہ کا راضی ہونا زندگی کی منزل ہے اللہ کو ڈھونڈنا زندگی کا سفر ہے پھر یہ راستے کی چیزیں ہیں اللہ ہے منزل اللہ ہے اللہ کو کیسے زندگی سے نکالو گے جنہوں نے نکال دیا تو کیا اللہ کا وجود مٹ گیا وہ ہے آیا او میرا بندہ آنکھیں کھولنا کائنات کا ذرہ ذرہ بتائے گا اللہ ہے اٹھتی موجیں برستے بادل گرجتے بادل چمکتی بجلیاں برستی دارش یہ بتائے گی کہ اللہ ہے اللہ ہے ایک چھوٹی سی گاڑی خود نہیں چلتی تم بیٹھ کے چلاتے ہو اس کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں ہے یہ خود ہی چل رہی ہے نہیں نہیں الشمس لمستقر ذلك بجلی یہ والقمر قد بل منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون يتجون تري الله كتابه سورة تري الله كتابه طار الستارة تري الله كتابه دن اور رات تیرے اللہ کے تابع اندھیرا اجالا تیرے رب کا غلام انسان جنات تیرے رب کے غلام جبریل میکائیل تیرے رب کے غلام تو بھی اللہ کا بن جا یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے یہ لا الہ اللہ ایگریمنٹ ہے لا الہ الا اللہ ایگریمنٹ ہے کہ اللہ تجھے راضی کریں گے تجھے راضی کریں گے پھر اس راستے میں جو آئے گا اگر تیری رضا ہے تو قبول کریں گے تیری رضا نہیں ہے تو ہم انکار کریں گے پھر جان کی بازی لگانی پڑی کھیل جائیں گے مال چھوڑنا پڑا چھوڑ جائیں گے سب ایک شراب کی چھوٹی دکان نہیں چھوڑ سکتے تین بر اعظم پر حکومت تھی یزید کی تین بر اعظم پر یزید کی حکومت تھی اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے اللہ تعالی نکالتا چلا آیا ہے بائیس برس کی عمر میں یزید کا بیٹا حکمران بنا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ چالیس دن حکومت کی اس کے باپ نے پوری دنیا میں اپنے ظلم و ستم سے دھاپ بٹھا دشمن سر اٹھانے کے قابل نہ رہے تین بر اعظم میں اس کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور یہ بائیس سال کی عمر میں حکومت پہ بیٹھا ہے جو جوانی کی پاگل پن کی عمر صرف چالیس دن حکومت کی چالیس دن چالیس دن اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا تھا ایک طرف آخرت تھی ایک طرف تین بر اعظم کی سلطنت تھی یہ جنگ لڑنا تم سے کھلو ایک طرف اللہ کو رکھو ایک طرف جھوٹ کو رکھو ایک طرف اللہ کو رکھو ایک طرف شراب کو رکھو ایک طرف اللہ کو رکھو ایک طرف سود کو رکھو ایک طرف اللہ کو رکھو ایک طرف اس گھٹیا دنیا کو رکھو ایک طرف اللہ کو دیکھو ایک طرف ان غلط راہوں کو دیکھو فیصلہ خود کرو ایک نوجوان کی کہانی سنا رہا ہوں ایک طرف تین بر اعظم کی حکومت تھی پورے تین بر اعظم میں دشمن کوئی نہ تھا خزانہ سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا اور ایک طرف اللہ تھا اور اللہ کا رسول تھا اور آخرت تھی اور جنت تھی چالیس دن اپنے آپ سے لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا یہاں تک کہ ایمان میں فتح ہے تو کبھی اپنی تاریخ ہی پڑھ لیا کرو ایمان میں فتح گی چالیس دن کے بعد اس نے اپنے سورے خاندان کو اکٹھا کیا اور کھڑے ہو کے تقریر کی لوگوں میرا باپ ظالم تھا وہ جادر تھا اس نے ظلم کیا اس نے آل رسول کا قوم بنایا اس نے عام لوگوں کو خون بہایا اپنے تخت کو طاقت تک پہنچانے کے لیے یہاں تک کہ یہ تاج و تخت میرے قدموں میں آیا لیکن میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں گواہ بناتا ہوں جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لانت بھیجتا ہوں یہ ہے تمہارے حکومت جاؤ جس کو مرضی دے دو تین بر اعظم کے حکومت چھوڑنے والے جب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے تو بار سلونا کا شراب پیشنے والا کیا کہے گا میں کتوں کھاندا اللہ اس کو آگے کرے گا اے نیکل اے گوں میرے بھائیو آج فیصلے کرو کہ تمہیں اللہ چاہیے یا یہ چند دن کی بہار چاہیے آج فیصلہ کر کے اٹھو تمہیں اللہ چاہیے یا یہ مٹ جانے والا جہان چاہیے جسے آخر چھوڑ کے جانا ہے جسے آخر جتنا بناتے ہو چھوڑ کے کم نہیں چلے جاتے تو کہ حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا درے اجل کا لوپے ہے دن رات بجا کر نہ پارا کیا بدیا پیسہ شکر کیا رونی بندہ سر پارا کیا ہوں چاول چاہو ٹماٹر کیا دھواں اور انگارا سب اٹھا اٹھا پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا من جا رہا جناز اٹھتے دیکھو یا بھی میں تمہارے قبرستان سے ہو کر آ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے کھڑکیاں شیشے لگے ہوئے ہیں اندر اتنی سی جگہ پہ اب قیامت تک کے لیے یہیں پڑے رہنا ہے جب یہ انجام ہے تو میں اللہ کو کیوں ناراض کروں یہی کربلاؤں کا پیغام تھا اور ہے وہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے وہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے ہم نے دین کو رسم و رواج بنا دیا ربی الاول آیا جلوس نکلے محرم آیا رونا دھونا ہوا تو یہ پیغام ہے زندگی کا یہ روشن شمرا ہے یہ چمکتے روشن مینار ہیں جو یہ پیغام دیتے جا رہے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے اور سوا کروانی پڑے کروا دو ہاں کوئی سوکھا کام نہیں میرے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا ہوئے ہوئے وہ چیزیں مارے گا اٹھ کے باہر چلا گیا حالانکہ بازو ہی ٹوٹا تھا وہ ٹھیک بھی ہو گیا لیکن اس کا وہ تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ایک بات ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں ساڑھے تیرہ سو سال پیچھے لے جاتا ہوں یہ میرے نبی کا نواسا ہے اور یہ آگے اس کی اولاد سب ہو گئے اس کا ایک گول اس کی ساری نسل کو بچا سکتا ہے اور اس ایک گول پر اس کی جنت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا میں اور تم تو اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہو کے جنت عطا فرما دے ہم سے بچا لے بے نیاز ہے پتہ نہیں کہتے جاؤ مجھے کچھ قبول نہیں کی رحمت سے بڑی دور کی بات ہے ہمیں سو فیصد یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جمع ہونا قبول کرے گا ہماری بخش کا ذریعہ بنائے گا لیکن یقین تو نہیں ہے یقین تو نہیں ہے بے نیاز سے تیری بڑی ذات ہلال پریت ہے یقین تو نہیں ہے یا تو یقین تھا کہ میرے نبی ابھی نے بچوں کا دودھ میں چھوٹا اور میرے نبی فرما چکے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے پھر کیوں سبا ہو رہی ہے بول دیتے ہاتھی کو پکڑانا تھا ہاتھی کو پکڑانا تھا ارے مدینے میں جا کے توبہ کر لیتے کہ ادا معاف کر دے ظالم کی وید کر لی معاف کر دے تو تو پہلے ہی معافی مل چکی ہے پہلے ہی معافی مل چکی ہے اپنی تاریخ اٹھاؤ دیکھو کہ کائنات کا پاکیزہ خون کیسے پانی کی طرح بہت ہے سترہ نوجوان حضرت فاطمہ کے گھر کے ذبح ہوئے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ حد تک جا سکتے ہیں آپ ہو کر میں ٹوٹا بازو بچے کا نہ دیکھ سکا اور وہاں گردنے کٹ رہی ہیں سب کر رہے تھے کم بات گر رہے ہیں سب ہو رہے ہیں گر رہے ہیں سب ہو رہے ہیں اور ماتھے بے شکر نہیں ہے الحق بے ہے جاؤ بیٹا اپنے نانا سے مل جاؤ اپنے باپ سے مل جاؤ اپنے چچا سے مل جاؤ جاؤ پیغام ہے کہ ہم نے اللہ کو پانے کے لیے ہر بازی کھیل لی ہے ہم اس میں ہار نہیں چاہتے ہم ساری دنیا ہار سکتے ہیں عزت کے سودے کر سکتے ہیں مال کے کوٹھوں پر مار سکتے ہیں اور کو سر دار چڑھا سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھے نہیں کھو سکتے یہ گھاٹے کا سودا ہے میں رو کے کہہ رہا ہوں یہ گھاٹے کا سودا امت کر چکی ہے چند کوڑیوں پہ ایمان بیچ رہے ہیں چند ٹکوں پہ چند ٹکوں پہ قرآن بیچ رہے ہیں ایمان بیچ رہے ہیں دین بیچ رہے ہیں یہ پیغام ہے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ملا تو سب کچھ ملا تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا اے اے اے سارا خاندان دلو آپ نے کہ معصوم بچے عبداللہ رہے علی بن حسین سے تو نسل چلی بیمار تھے اللہ نے ایک بچایا تھا کہ نسل چلے معصوم بچہ عبداللہ اللہ دو سال کا دو دو بچے پہلے زبر ہو چکے علی اکبر علی یہ عبداللہ اور بیٹا رہ گئے تھے بس باقی سب سب کٹے پڑے تھے تو ان کو خیال آیا کہ بچے کو ایک نظر پاؤ ایک نظر دے پاؤ اور ان کے جی میں اس معصوم بچے کو وہ کیا کہے تو اسپیشل خیمے سے بلوایا تقدیر ابھی کچھ اور آزمائش میں ڈالنا چاہیے دو سال کا معصوم بچہ اسے بلوایا اور اسے پیار کیا اور بجائے گود میں لٹانے کے یہاں بٹھا لیا وہ بٹھانا امتحان بن گیا ابن الموق کوفے کے لشکر میں کام تھا ابن الموق اس نے جو تیر جوڑ کے مارا سیدھا یہاں آ کے حالات میں اس بچے کی اور بھی نکلی یہاں ہے اپنے بیٹے کا خون دونوں ہاتھ یوں کر کے لیا گردن کا نکلا ابلتا خون اپنے انڈا لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا کہ اے میرے رب اگر تو راضی ہے تو سستا سستا نئی تک چاہلو لکھایا تو نری رتم وہ نہیں کرنا وئی تل و بین مرم وبيني وبين العالمين خراب وليت من من بدادك صافية ماء المعين السراب إذا صح منك فالكل وكل الذي فوق التراب التراب اے اللہ تو راضی ہے تو کوئی گلا نہیں ان سے بدلہ خود لے لینا میں تیری تقدیر پر راضی ہوں جس امت کی تاریخ میں ایسے روشن واقعات ہوں وہ یہ جھوٹ بولے روٹی کے لیے دھوکہ دے روٹی کے لیے حرام بیچے روٹی کے لیے کیوں کیوں کیوں کیا جنت کو آگ لگ گئی کیا دوزت بچ گئی کیا قبر کی تاریخیاں ختم ہو گئیں کیا اللہ تعالی نے شریعت بدل دی اور اللہ تو اللہ ہے اپنے نبی کا سامنا کیسے کرو گے کیسے سامنے کھڑے ہو گے جب ان کی اولاد کٹے ہوئے سروں کے ساتھ دائیں دائیں کھڑی ہوگی کیسا سامنا کرتے بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور اکثر نوجوان ہیں آج طے کر کے اٹھو یہاں سے توبہ کر کے اٹھو میں تم سے کوئی چندہ مانگنے نہیں آیا میں تم سے توبہ کی اپیل کرتا ہوں اللہ کے واسطے اللہ سے صلح کرو اللہ سے صلح کرو اس اندھیر زندگی سے نکلو ان دھوکوں سے نکلو ان پرپیچ راہوں سے واپس آؤ اپنے نبی کی روشن شاہ راہ پہ چلو جہاں روشنی روشنی ہے اندھیرا ہے ہی کوئی نہیں اجالا ہی اجالا ہے اندھیرا ہے ہی کوئی نہیں اپنے اللہ کو اپنی منزل بناؤ نیت کرتے ہو نیت کرتے ہو آج توبہ کرتے ہو ایک دفعہ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر دور سے کہو یا اللہ میری توبہ ہے تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے ارے تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے اگر دل سے کہا ہے تو ذل جلال کی قسم ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیڑ سے جنم لیا ہو ایس ہال میں جتنے فرشتے ہیں جتنے وہ خوش ہو رہے ہیں اگر اللہ ان کو اجازت دیتا تو کھل کے تمہارے سامنے آتے جن ہوٹلوں سے تم نے توبہ کہا ہے ان کے آ کے بوسے لیتے اس ہال کا ایک ایک ذرہ تمہیں دیکھ کے بس اور خوش ہے آسمان تک جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اللہ اپنے عرشوں پر خوش ہے فرشتے ساتوں آسمان کے اس محفل مجلس کے سارے خوش ہیں کہ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں کا مجمع اور نوجوانوں کا مجمع توبہ کر لی سلح کر لی اللہ سے سلح کر لی توبہ کا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے واپس آ جانا توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ رہے ہیں واپس آ جاؤ میری چھاؤں میں آ جاؤ میری رحمت میں آ جاؤ میرے در پہ آ جاؤ اس کا در کھلا ہے اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو اتنے گنا کرو کہ چاند تاروں کو بھر دو اتنے گنا کرو کہ سارے ستاروں گلیکسیز کو بھر دو اتنے گنا کرو کہ بلیک ہولس کو بھر دو اتنے گنا کرو کہ خلا کو بھر دو اتنے گنا کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو دنیا فتوا دے یہ کوئی بخشش نہیں یہ پکا دوست یہ پکا جہن اور تو بے حیرت کوئی معافی نہیں میرا اللہ کہتا ہے تو اتنے گناہ کر کے بھی گھبرانا نہیں ایک دفعہ کہنا اللہ معاف کر دو میں ساری معاف کر دوں گا سوری معاف کر دوں گا جتنا اللہ معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہوتا تو بھائیو اسپین کا بہت بڑا اہل ایمان کا مجمع ہے تو اپنے اللہ سے سنا کرو لا الہ الا اللہ شمی گو یا مسلمان بدرسم کہ دھن مشکل ہے لا الہ جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا اللہ لا الہ الا ہو لا الہ الا اللہ اللہ کے سامنے سر جھکانا محمد الرسول اللہ کل میں کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ نے کیا کلمہ بنایا کیا عجب کلمہ بنایا ہے ایک تو میں تمہیں یہ عرض کرتا ہوں خدا نہ کہا کرو ہمیشہ اللہ کہا کرو خدا ہم نے اللہ کا نام رکھا ہے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے میرا نام طارق جمیل ہے تم مجھے عبد الرحمان کہنے لگو یا تم مجھے سیف الرحمان کہنے لگو بھائی میرا نام تارک میل ہے سیف الرحمان نہیں ہے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا خدا ہم نے رکھا اس نے اللہ رکھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا ناجائز ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدت آج کہ اللہ کا ہو اللہ کا ہو اللہ کا ہو جو اس میں جو اس میں نور ہے کسی اور لفظ میں نہیں تم کہتے ہو نا یا خدا تو تم اللہ کو ایک نام سے پکارتے ہو اے وہ ذات جو کسی کا محتاج نہیں اور جب تم کہتے ہو یا اللہ یا اللہ تو یا اللہ میں اتنا لمبا کہوں تو اب میں کہنے لگا یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله کے نام هالصفات صفات نام متكبر خالق باري مصور الغفار القهار الوهاب الرزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا قدير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليش يا حصيب يا مقيت يا كريم يا رقيم يا مجيب يا باعث يا شعيب يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا بلي يا حميد يا مصي يا مبدي يا معيد يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا احد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا ذات يا والي يا متعال يا بر يا طواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا هادي يا نور يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا حنان يا منان كتنی دیر لگی ہے اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ میں نے پکارا اب تم نے کیا کیا اب تم نے کہا یا اللہ تو تم نے اللہ کے تمام ناموں سے اللہ کو پکار دیا میں نے کتنی دیر لگائی ننانوے میں نے ننانوے نام ایک سیکنڈ میں تو ننانوے سیکنڈ ڈیڑھ منٹ تم نے ایک اللہ سارے صفاتی ناموں سے اللہ کو پکار صرف ننانوے نہیں جو اللہ کو معلوم ہے وہ جو ہمیں معلوم ہے وہ جو نبیوں کو معلوم ہے وہ جو میرے حبیب کو معلوم ہے وہ اور وہ جو اللہ نے کسی کو اپنے نام نہیں بتائے وہ تم کہتے یا اللہ تو سارے صفاتی نام سے اللہ کو پکار کے حرف دو طرح کے ہیں ایک جن پر نقطہ لگتا ہے ایک جو بغیر نقطے کے ہیں الف پہ نقطہ کوئی نہیں با پہ نقطہ ہے سین پہ نقطہ کوئی نہیں شین پہ نقطہ ہے سواد پہ نقطہ کوئی نہیں زواد پہ نقطہ ہے جن حرفوں پہ نقطہ ہے وہ کمزور ہیں جن پر نقطہ نہیں وہ حرف طاقتور ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ جو سارے مجمع کو سمجھ آ جائے گی کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور کا محتاج ہے نقطے کا محتاج ہے بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں یہ بات سمجھ میں آئی اور وہ ہیں بغیر نقطے والے حرف چڑھتے چاند کی طرح ہے اور نقطے والے حرف گھٹتے چاند کی طرح ہے میرے رب نے جب اپنا نام بنایا تو اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں ٹھیک ہے جب اپنے حبیب کا نام رکھا تو محمد کوئی نقطے والا حرف نہیں دوسرا نام رکھا احمد کوئی نقطے والا حرف نہیں اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ چار حق لایا اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد چار حق لایا اپنے حبیب کا دوسرا نام رکھا احمد چار حرف لایا اللہ چار حرف محمد چار حرف احمد چار لا الہ الا اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں محمد الرسول اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں لا الہ الا اللہ کوئی نقصہ نہیں محمد الرسول اللہ کوئی نقصہ نہیں لا الہ الا اللہ بارہ حرف لا الہ الا اللہ بارہ حرف محمد الرسول اللہ بارہ حرف محمد الرسول اللہ بارہ حرف کی تولیا ہے میرے رب کیسا تولا ہے میرے رب نے تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ جہاں مرضی رہو محمدی محمدی بن جاؤ بن جاؤ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جس کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا محمد الرسول اللہ ویزا ہے جس کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی جنت میں جانے کے لیے پاسپورٹ بھی چاہیے ویزا بھی چاہیے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد رسول محمدی ہونے کی پہچان ہے لا اللہ جڑ کی طرح ہے محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے لا اللہ بیج کی طرح ہے محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے لا اللہ کی جڑیں اندر جاتی ہیں محمد رسول اللہ پھل پھول بن کے باہر نکلتا ہے جس دن تم پھولدار پھلدار بن گئے اللہ پورے عالم میں ایمان کی ہوائیں چلا دے گا خوشبو کو بتانا نہیں پڑتا میں خوشبو ہوں وہ تو ہوا کے کندھوں کے سواروں کے پھیلتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشبودار زندگی ہے وہ خوشبودار ذات ہے وہ عظیم محبوب کریم ذات ہے کہ جس تن کے اندر وہ زندگی جائے گی وہ تن گلاب کے خوشبو کی طرح مہکے گا گلستان چمن باغ کی طرح مہکے گا بہار کے جھونکوں کی طرح ٹھنڈک پہنچائے گا اور سخت گرمی کی بارش کی طرح راحت پہنچائے گا اور زمین کے لیے وہ بارش کا کام دے گا میرے بھائیوں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے غاروں میں نہ جاؤ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے سیاحوں میں نہ جاؤ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نہ بن جاؤ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے محمدی بن جاؤ محمدی بن جاؤ محمدی بن جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہارا ہے اس نے ایک بنایا حبیب اس نے ایک چنا حبیب اس نے ایک کائنات میں سے چنا حبیب اللہ رسول اللہ اللہ نے अपने हबीब के दस नाम रखे फरमाया मैं मोहम्मद मैं अहमद मैं माहि मैं हाशिर मैं आफिर मैं फातिह मैं खातिम मैं अबुल कासिम मैं ताहा मैं यासीन कुरान में मुदख्तर मुजम्मिल शाहिद مبشر نذير داعي إلى الله سراجا منير عزيز حريص رؤوف رحیم قربان جاؤں اللہ نے اپنا نام رکھا رعوف اپنے حبیب کا نام رکھا رعوف اللہ نے اپنا نام رکھا رحیم اپنے حبیب کا نام رکھا رحیم سبحان اللہ اپنے ناموں میں سے دو نام اللہ نے اپنے حبیب کو ادا فرمائے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو جوڑا اور قیامت تک اعلان کر دیا جب آپ نے میں گئے تو یا اللہ آپ نے سوال کیا یا اللہ ابراہیم تیرے خلیم موسا تیرے کریم داؤد کے لیے روح نرم سلیمان کے لیے ہوا تابے ریس علیہ السلام کے لیے مردے زندہ موجزے ہمارا جال تعلیم میرے لیے کیا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اولی سقد آبیتو کا افضل من ذہے کا کر لے میرے حبیب آپ کو ہو دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا ہے اللہ تو اللہ فکرت معی قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو روازا سلونیوں کو بتلا دو ہند سندھ ایرانیوں کو بتلا دو اگر اللہ کو پانا ہے محمدی بن کے دکھا دو بلال ہر شفا محمدی بن کے دکھایا سیدنا بلال بن گیا سیدنا بلال بن گیا تو میرے نبی نے فرمایا لوگ قیامت کے دن پیدل چلیں گے میں براک چلوں گا بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر چلے گا اور جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑا ہو کے اذان دے گا سن لینا بلال کی اذان آخرت میں یہ کہاں سے عزت ملی یہ محمدی بننے سے ابو اللہ چچا اللہ نے کہا تب وہ تب ہلاک ہو جائے ابو لہب اور بلال بلند غلام کا بیٹا اور فرمایا میرے آگے آگے ہوگا اور میدان میں آسان دے گا اور جب جنت میں جائیں گے تو میری سواری کی لگان بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت کے دروازے تک پہنچے گا یہ عزت کہاں سے ملی یہ در مصطفیٰ سے ملی میرے بھائی اور اپنی پہچان قائم کرو اب اپنی تمہیں جن کے پاس کاغذات نہیں وہ کتنی کوشش کر رہے ہیں کاغذ بن جائے کاغذ بن جائے ارے مرنے سے پہلے پہلے محمدی کاغذ بنواؤ بنواؤ بنواؤ یہاں تو کاغذات کے بغیر گزارا ہو جائے گا وہاں نہیں ہوگا ششا کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے چل تب بچ جگہ ابھی بن اب چلو تم میرے محمد کا دشمن بن کے آیا یہ یہ بلا کا بیٹا طرح غلام بن گیا چل میرے حبیب جنت میں سواری کی لگام پکڑے گا بلا بلا رہا ہے یہ محمد کی محمد سے وفا تو نے دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو کو قلم دے رہے ہیں میرے بھائیو میری بہنوں اپنے محبوب کی زندگی کو ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو کٹی پتنگ نہ بنو جو ہوا کے دوش ہوتی ہے اپنی اپنی ڈور پکڑاؤ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں اپنی ڈور پکڑاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان کی غلامی میں ڈھلو ان کے سانچے میں ڈھلو ان کی زندگی کو اپناؤ ان کی زندگی کو سینے سے لگاؤ اللہ کی رحمت تمہیں اپنے چھاؤں میں جگہ دے گی جنت تمہارے لیے کھل جائے گی شورے تمہیں گھرے لگائیں گے جامع کوثر اپنے نبی کے ہاتھوں سے پیو گے کہ ساری دنیا کے سردار ساری کائنات کے سردار سارے نبیوں کے سردار سارے رسولوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے ساری کائنات میں سے آدم کو چھانٹا ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چھانٹا ساری عرب کی نسل میں سے ایک سردار ہے مزر اس کی نسل کو چھانٹا پھر سارے مزر کی نسل میں سے قریش کو چھانٹا پھر قریش کی چھانٹی کر کے ہاشم کو نکالا پھر ہاشم کی چھانٹی کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا انتخاب کیا اور کسی نبی کے شہر کی قسم نے کھائی اپنے نبی کے شہر کی قسم کھائی دل کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی اپنے نبی کی رسالت پہ قسم اٹھائی یا قرآن حکیم ان کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو لقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا لقول كاهن قليلا ما تفكرون کسی کے اعتراض نبیوں پر ہونے والے اعتراض کا جواب نہیں دیا اپنے نبی پہ ہونے والے اعتراض کا جواب بھی دیا قسم بھی اٹھائی گواہ بھی بنا وکیل کے بنا ون نشم ادا ہوا ماں گل صاحب وما ہوا وما یمت انل ہوا ان ہوا ان لوحا کسی کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی اپنے حبیب کے چہرے کی قسم اٹھائی وہ تیرے روشن چہرے کی قسم بلئی ادا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم وہ تیرے نورانی علم کی قسم بلئی ادا سجا تیری سکاری کی چادر کی قسم وہ اب یہ کرنا جو سب نے کیا ہے وہ دوہا اس روشن دن کی قسم بلے ادا سجا اس چھا جانے والی رات کی قسم امام راضی کے قلم کو چوم لیتا اگر وہ اس وقت موجود ہوتے ان ہاتھوں کو اس قلم کی نوک کو چومتا جس سے انہوں نے یہ نظمہ امام راضی نے کیا وہ دوہا اے میرا حبیب تیرے حسین چہرے کی قسم سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم نہ قلا نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے نہ میں آپ کے ناراض ہوں ہے ہے جس کو اللہ کہے والا سو کروڑی کا ربوں کا پتہ تھا کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے میں نے آپ کو راضی کرنا ہے تو ہم امت ہی ہیں ہم ناراضی کریں ہم ناراضی کریں آؤ بھائی لوگ آج دوسرا وعدہ کریں کہ آج کے بعد اس حبیب کو راضی کریں گے جسے اللہ راضی کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے علیہ السلام کو کوہ تور پر بلایا انہوں نے توڑ لگایا توڑ نے نے کہا قوم یا موسا موسا تم دوڑ کے کیوں میں نے تو خالی بلایا تھا جب تو ادھر کرب بہتر پڑتا میں اس لیے دوڑ کے آیا ہوں کہ مالک بلائے اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک خوش ہوتا ہے میں تجھے راضی کرنے کے لیے دوڑا تاکہ تو راضی ہو جائے اور من اللہ اکبر اے پوری دنیا کے انسانوں اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی بات ہے اور وہ اللہ جو کہتا ہے پوری دنیا والوں مجھے راضی کرو مسل اسلام ہیں اللہ نے تجھے راضی کرنا ہے وہ وہ وہ اللہ اللہ اللہ یہ فرماتا ہے بولے سو روپئے کا حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا میں نے آپ کو راضی کر فرد رتن تبدھا میں اس قبلے کی طرف آپ کا منہ پھیروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں جس کو اللہ خوش کرنے کے اعلان کرے میں نہ خوش کروں اسے میں اسے میں اسے ناراض کر دوں میں اسے ناراض کر دوں اللہ کے بعد کسی کا احسان ہے نبی کا احسان ہے موت پہ ہر کوئی اولاد یاد کرتا ہے موت پہ ہر کوئی اپنی جائیداد یاد کرتا ہے موت پہ ہر کوئی اپنوں کو یاد کرتا ہے ہمارے نبی نے موت پہ کس سے یاد کیا اپنے امت کو یاد کیا بارہ ربیع الاول سات جون چھ سو تینتیس عیسوی گیارہ ہجری جبریل نے آ کے کل اس کی موت کا فرشتہ دروازے پر ہے آپ نے کہا آ جائے اس نے آ کے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ پہلی ہستی میں جنہیں سلام کر رہا ہوں میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا آپ نے فرمایا اچھا اگر میں کہوں گا تو مجھے لے جاؤ گے کہ جی, آپ کو بھی لے جاؤ گے تو پھر آپ نے جبریل کو دیکھا تو کیا کہتا ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے تو میں قربان جاؤں اس نبی پر وہ یوں کہتے پہلے میرے حسن حسین کا مسئلہ حل کرو پھر میں کہوں گا کہ میں ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہا ہوں ایک سر کٹتے دیکھ رہا ہوں جب آپ جس دن گئے پیر کا دن ہم عائشہ رضی اللہ عنہ واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی کسی نبی نے جان دی کسی اپنے بیوی کے سینے پر وہ میرا نبی ہے اور وہ خوش قسمت ترین خاتون عائشہ ہے جن کے سینے پر یوں آپ دراز تھے اور آپ نے اللہ کے سپرد اپنی جان کو کیا ہے اپنے بیٹماں کو بلایا مل کے رخصت کر دیا بیٹی کو بلایا مل کے رخصت کر دیا داماد علی کو بلایا مل کے رخصت کر دیا آخر میں دونوں بچوں کو بلایا جو ان کو یوں لیا ساتھ ہی آنسو ٹپک پڑے نہ بیویوں کو رخصت کر کے ہوئے نہ بیٹی کو رخصت کر کے ہوئے نہ داماد کو رخصت کر کے ہوئے جو بچوں کو یوں کیا تو ساتھ ہی آنسو ساتھ ہی آنسو ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے ہیں ایک کا گلا کٹتے دیکھ رہے ہیں روتے نہ کچھ ہے اوپر سے جبریل نے کہا ان کو بھی رخصت کیا کہ یا رسول اللہ جانے کا وقت ہے تو آپ کہتے پہلے حسن حسین کا مسئلہ حل کرو پھر میں دیکھتا ہوں آپ نے کہا ریحان خان ہے دنیا یہ جنت میں یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں یہ دنیا میں میرے لیے جنت کے دو پھول ہیں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی سے کیا نام رکھا کہا کہ ہر بہادر لڑنے والا کا نام اس کا نام ہے حسن جب حسین پیدا ہوئے تو پھر آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے کہا کہ جی، ہر کوئی نام کا نا اس کا نام ہے حسین پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے یہ میرے بیٹوں کے لیے چھپا کے رکھے ہوئے تھے اہلا میں ان سے پیار کرتا ہوں تم ان سے پیار فرما اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر تو ان کا مسئلہ اٹھاتے تمہارا کیوں اٹھایا جبریل میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں خوفناک حال پہلے میرا مسئلہ حل کرو پھر میں بات کروں او میرے بھائی تمہیں اللہ رسول کا واپس آ جاؤ کدھر جائے کیا کر لو کیا کہا کیا کہا کہ بھائی واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے میں پھر جواب دوں کہ میں جاؤں یا ہوں جبری واپس گئے پیغام لائے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمانے ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کہ اللہ آئیں گی اب میری آنکھ میں ٹھنڈی مہنگا رفیق اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے اب میرے کوئی فکر نہیں کہ میری امت کا کام بن گیا اللہ کی قسم اگر یہ میرا نبی فیصلہ نہ آج میں اور تم بندر خنزیر ہوتے شراب بیچنا بڑا گناہ ہے مچھلی کھانا چھوٹا گنا ہے علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی حلال مچھلی دریا کی مچھلی تالاب کی نہیں بیٹھی قیمت تھی میل کو یہ کہ میری آئی کیونکہ دکھا رہے دریا کی مچھلی اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ چھ دن کھاؤ انہوں نے بدماشی کی نہیں رکے مچھلی کھانے پر بندر زنا مچھلی کھانے سے بڑا گنا سود مچھلی کھانے سے بڑا گنا شراب مچھلی کھانے سے بڑا گنا ہے قتل مچھلی کھانے سے بڑا گنا ہے فہاشی بدماشی مچھلی کھانے سے بڑے گنا ہے اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے اولاد کے زبا ہونے پر چپ رہا تمہارے لیے تڑپ تڑپ کے بولا میرے میں میمت کے ساتھ کیا ہوگا اس کا جواب دیا جائے گا جواب آیا ساتھ دیں گے کہ اب ٹھیک ہے بولا وہ اپنے پاس اور پھر میں تمہیں آگے لے جاتا ہوں میدان معاشر ہے ماں انکار کر چکی ہے تمہیں پہچاننے سے خامد انکار کر چکا ہے بیوی کو جاننے سے بیوی منکر ہو چکی ہے خام سوجیت کی اولاد کہتی تو میرا پیو نہیں تو میری ماں نے والدین کہتے ہیں تو میری دھی نہیں تو میرا پتر نہیں بھائی کہتا ہے میں تیرا گدا کچھ نہیں برادری یعنی تو میرے لڑے میں گزریا سارے مل کے ہو چکے ہیں اور اتنے میں جھنڈ ماتی ہے اور ایک چیخ مارتی ہے اور سارے نبی سارے رسول سارے فرشتے سارے انسان زمین پر گرتے ہیں نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی میری جان بچا میری جان بچا بڑے بڑے نبی کہیں گے یا میری جان بچا نہ میری جان بچا نہ میری جان بچا اس شور میں ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی امتی امتی یا رب کون ہے یہ آپ تو سب نفسی نفسی کہہ رہے ہیں آج سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے امتی امتی یہ کون ہے یہ کون ہے تمہیں پتا ہے یہ کون ہے یار رب امتی امتی یہ وہ ہے جس کے وجود کی رب نے قسمیں کھائیں جس کے چہرے کی رب نے قسمیں کھائیں کھائی یہ وہ ہے جو سب لاکھ نبیوں میں سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے رویا ہو یہ وہ ہے جو سوا لاکھ نبیوں میں سب سے زیادہ سفایا گیا سب سے زیادہ دکھی ہوا اور کبھی بدوا نہ کی پتھر مارنے والوں کو بھی کہا یا معاف کر دے انہیں میرا پتہ کوئی نہیں قتل کرنے والوں کو کہا یا اللہ انہیں معاف کر دے انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے ہاں ہاں تم نہیں جانتے میں بتاتا ہوں یہ محمد بن عبداللہ ہے بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لغي بن غالب بن فهد بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوز بن بوز بن أموال بن أبي بن حضام بن ناشر بن حزار بن بلداس بن يدلاس بن طائف بن جاحم بن ناقش بن ماخي بن عرفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن يثربي بن يحسن بن يرحن بن إرعوة بن عيري بن زيشان بن عشر بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن غزي بن عمر بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناحور بن سلوف بن بعوث بن فائد بن عابر بن أقرب شاء بن سام بن نوح بن لامك بن نتوشاية بن إدريس بن يرب بن ملهب إيل بن قينان بن أنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ها أمتي يا أم. لا مريم يا لا مريم يا لا مريم محمدی محمد الرسول اللہ محمدی بن جاؤ یہ تبلیغ کے کام کا پیغام ہے محمدی بنو مسلم بنو فرقوں میں نہ بٹو پاکستان کی آگ یہاں نہ بھڑکانا پاکستان میں لگے ہوئے آگ یہاں نہ بھڑکانا وہ بلند ہونے والے شوروں کو یہاں ہوا نہ دینا ورنہ ہم تباہ ہوئے ہیں تم بھی تباہ ہو جاؤ گے ایسے لوگوں کی مت سننا جو تمہیں امت سے ہٹا کر فرقوں میں بانٹ دیں ایسے لوگوں کو مت بلانا جو تمہیں امت پلے سے ہٹا کر فرقہ واریت کے جنگل میں دھکا دے دیں مسلمان بن کے رہو مومن بن کے رہو مسلم بن کے رہو کسی فرقے کی چھاپ اپنے اوپر مت لگاؤ محبتوں سے رہو کہ تو جاؤ جا کے دیکھو تمہارا دیش کیسے چل رہا ہے کیسے انسان درندہ بن چکا ہے یہ اسلام تو محبت کا پیغام ہے میرے نبی سے پوچھا گیا مر اسلام اسلام کیا ہے تو میرے نبی نے کہا تعام و تعام وقت گل الکلام کھانا کھلانا میٹھا بول بولنا اس کا نام ہے اسلام اس نے پوچھا مل ایمان ایمان کیا ہے میرے نبی نے فرمایا و سما صبر کرنا اور معاف کرنا یہ ہے ایمان اس نے پوچھا عید الاسلام افضل سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے فرمایا جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے یہ کون سا دین ہے جس نے ایک دوسرے کی نفرتوں میں دھکیل دیا مسلم بن کے رہو مسلمان بن کے رہو امتی بن کے رہو فرقوں نے مم میں نہ بٹنا فرقوں میں نہ بٹنا پکویا وہ لما بیٹھے ہیں تو ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کبھی فرقہ واریت کو ہوا دینے والی بات نہ کرنا انہیں جوڑنا اور تمہیں کہتا ہوں جڑ کے چلو اپنے عقائد میں تمہارے ہیں اس پہ پابند رہو نفرت نہ کرو ماتھے پہ بند نہ لاؤ گلے لگانا سیکھو میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے لگا کے رکھا وہ عبداللہ بن ابئی کا جنازہ پڑھا دیا یہاں ایک دوسرے کو سلام ختم ہو چکا ہے محمدی بنو یہ تبلیغ کی محنت ہے محمدی بنو میرے نبی کی پوری زندگی دو چیزیں ہیں عبادت جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے یہ کم از کم جتنا مجمع آیا ہے یہ نیت لے کر جائے جیسے میں تم سے توبہ کر رہا نماز نہیں چھوڑنی نماز نہیں چھوڑنی زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے نماز نہیں چھوڑنی کسی حال میں نہیں چھوڑنی کہ سفر حضر میرے نبی میرے رب نے ایک حکم ایسا دیا ہے جس میں کوئی گنجائش روزہ بیمار ہو چلو بعد میں رکھو روزہ مسافر ہو چلو بعد میں رکھو زکات فرض ہو گئی اس مہینے کوئی نہیں اگلے مہینے دے دو حج فرض ہو گیا اس سال نہیں کر سکتے اگلے سال کر کرو اس سے اگلے سال کر لو نماز وقت آ گیا نہیں چھوڑ سکتے نہیں چھوڑ سکتے سجدے میں سب رکھنا ہوگا سجدے میں سب رکھنا ہوگا سجدے میں سب رکھنا ہوگا و آت الصفا گیارہ دفعہ اللہ نے کہا ہے الصلاة عقیم الصلاة عقیم الصلاة عقیم الصلاة عقیم الصلاة عقیم الصلاة عقیم الصلاة عقیم الصلاة عقیم الصلاة عقیم الصلاة عقیم الصلاة تم سنو تو صحیح کہنے والا کون ہے اور کتنی دفعہ کہہ رہا ہے اور تمہارے کان پہ کوئی نہ لیں گے کون سا کلمہ پڑا ہوا ہے ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان مردود ہوا پانچ نمازیں کتنے سجدے کتنی اذانیں نہیں نہیں نہیں نہیں مجھے یہ سر جھکانا ہے مجھے یہ سر جھکانا ہے امام سر رضی اللہ حضرت علی حضرت حسین کے آخری بیٹھے جن سے نسل شریف تحجد میں کھڑے ہوتے وہ کہتے اللہم غارت النجوم وہدعت العیون وانت حی القیوم لقا خود کسنتم فلا نوم ونام ملوک الدنیا وغلقت الابواب وقامت الحراس اے میرے رب تارے بھی سو گئے رات بھی سو گئے لوگ بھی سو گئے دنیا کے بادشاہ بھی سو گئے دروازے بند ہو گئے تالے لگ گئے ننگی تلواروں کے پہلے قائم ہو گئے اور تو وہ بادشاہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے نہ جس کا دروازہ بند ہوتا ہے یہ تیرا غلام تیرے در پر آیا ہے یہ میرے نبی کی زندگی کا سہرا ہے نماز ہماری پہچان ہے نماز جہاں وقت آئے ہم پانی نہ ملے تیم قبلے کا کچھ پتا نہیں جنہیں منہ آ گئے اللہ اکبر ہو گئی ہو گئی کپڑا بچھانا بھی ضروری نہیں پتھروں پہ سجدہ کر اتنا دیکھ لے اوپر کوئی گندگی تو کوئی نہیں ہے تو زمین پاک ہے پانی کوئی نہیں تیمم کر کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ مسافر ہو دو رکعت پڑھو تو چھوڑ نہیں سکتے نہیں چھوڑ سکتے مسجد دور ہے دکان میں کپڑا رکھو مسجد دور ہے دکان میں نماز پڑھو نہیں سارے کٹھے پڑھ سکتے باری باری پڑھو چھوڑو نہیں یہ میرے نبی کی زندگی ہے عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز دوسرا میرے نبی کی زندگی کرو وہ اللہ کے بندوں سے تعلق اللہ کے بندوں سے معاملہ اخلاق معاشرت اس میں ماں باپ تو میرے نبی فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی تمہارے ماں باپ تو اکثر پاکستان میں ہیں جن کے ہیں نیمت جن کے ہیں غنیمت جانو جن کے وہاں ہیں ان کے لیے دعائیں کرو جن کے مر گئے ان کے لیے قرآن پڑھو ان کے لیے نفر پڑھو ان کے لیے روزہ رکھو ان کے لیے صدقہ کرو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں ماں کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشا کی نماز کے مسلے پر ہوتا سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ادھر سے آواز آتی محمد میری ماں مجھے بلا تھی میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک نوجوان نے کہا حج پہ جانا چاہتا ہوں اما کچھ راضی نہیں فرض حج ہو چکا ہے فرض کر چکا ہے تو اب نفلی حج میں جانا چاہتا ہوں تو حسن مسلم نے فرمایا میرے دوست تیرا ماں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانا اور اسے نوالے بنا کے کھلانا اور اس پر تیری ماں کا خوش ہونا یہ میرے نزدیک ساری زندگی کے نقلی حجوں سے بڑا حج ہے ماں باپ ماں باپ پیسہ ہی سب کچھ نہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں پوری دنیا میں رشتوں کی قدر ختم ہو چکی ہے صرف یورپ کی بات نہیں پوری دنیا میں رشتوں کی قدر ختم ہوتی جا رہی ہے رشتوں کی قدر پہچانو رشتوں کی قدر پہچانو ہاں میرے نبی نے فرمایا اویس کرنے جائے گا جنت میں تو لوگ بھی جا زیادہ ہو جا رہا جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اویس کو روک لو ابھی کو جانے دو تو پریشان ہو جائے گا کہ تیار سے کیوں روک لے تو وہ کہے گا اللہ مجھے کیوں روکا ہے سارے تو گئے مجھے کیوں روکا ہے سوہانا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا پیچھے دیکھو ویسے دیکھے گا تو جہنمی میں کھڑے ہوں گے دوست کی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے جدھر جدھر تو انگلی کا اشارہ کرے گا تیری تو فیل سب کو معاف کروں کہ تم نے ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کر دیا سفارش کا تیری تو خیر لاکھوں دوستیوں کو آج جنت میں ڈالوں گا یہ ماں کا مقام ہے میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو اخلاق اخلاق اخلاق بیوی ہے تو میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان ہوا جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیوی کے ساتھ عورت ہے تو میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر کے آپس کا معاملہ ہے تو میرے نبی نے فرمایا تمہارا اپنے دوست کو بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا سوال صرف مسکرا کے ملو تو صدقہ ہے صدقہ ہے آپس میں لڑائی سے اتنی نفرت فرمائی کہ دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور وہ تین دن تک سلح نہ کریں تو اس کے بعد میری طرف سے یہودی مرے عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لہذا آپس میں سلح کرو آپس میں سلح کرو اگر آپس میں یہاں کوئی لڑے ہوئے ہو اٹھتے ہی سلح کرنا ورنہ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل پیش ہوتے ہیں لیکن وہ لڑا ہوا ہے کسی کے ساتھ وہ اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک یہ دونوں سولہ نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی علم قبول نہیں ہے یہ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے اخلاقی پہلو ہے اپنے گھر والوں کے لیے راحت بن جاؤ رحمت بن جاؤ میرے نبی کی زندگی کا بازار کا پہلو بازار میں بیٹھ کے وہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو صحیح بولو لو غلط نہ دیانتداری سے کام لو دھوکہ نہ دو فراڈ نہ کرو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کہاں ہو سکتا یا رسول اللہ مسلمان کنجوس وکیل ہو سکتا ہے کہاں ہو سکتا ہے یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا آپ نے فرمایا میرا ہر گنا کر سکتا ہے انسان ہے اگر میرا ہے تو دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکا کبھی میرے بھائیو میں بڑے درد سے کہتا ہوں سچائی ہمارے اندر سے نکلے زمانہ ہو ایک کروڑ انسان کٹھے کرو ایک کروڑ تو اس میں دس لاکھ نمازیں نکل آئیں گے بیس لاکھ تک بھی نمازیں نکل آئیں گے ایک کروڑ کٹھے کرو تو دس سچے نہیں ملیں گے دس سچے نہیں ملیں گے بازار کا دین مٹ چکا ہے دھوکا فراڈ فریڈ یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے یہاں اپنی اپنے اپنے دین کو عزت دو سچائی کے ساتھ اپنے نبی کو عزت دو سچائی کے ساتھ اپنے نبی کو عزت دو دیانتداری کے ساتھ اپنے نبی کو عزت دو ٹائم کی پابندی کے ساتھ اپنے نبی کو عزت دو کام کو صحیح طریقے پر کرنے کے ساتھ سچ بولو جھوٹ نہ بولو صحیح کام کرو غلط نہ کرو وعدہ پورا کرو وعدے کے خلاف نہ کرو دھوکہ دینا ہو سک ہو سک ان ملکوں نے آپ کو ٹھکانا دیا ان ملکوں نے آپ پر پانی کی طرح پیسہ بہایا پھر انہیں کو دھوکہ دینا کتنا بڑا ظلم ہوگا ہماری طرف تو اوپر بھی ظلم ہے نیچے بھی ظلم ہے لیکن تمہیں جیسے تم یہاں محفوظ ہو ایسے تو ہم وہاں محفوظ نہیں ہیں تو تم ان لوگوں کو دھوکہ دو جو تمہارے محسن ہیں یہ تو انسانیت کے نام پہ دھبا ہے پورے یورپ میں میں درد بھری بات کہتا ہوں چاہ جاتا ہوں کاغذات بنانے کے لیے لڑکیوں کو دھوکہ دینا ان سے شادی کرنا صرف کاغذ بنانے کے لیے جو ان کاغذ بنا اب یہ ظلم مت کرو مجھے فرانس سے فون آیا ایک خاتون کا کہ میں مسلمان ہوں یہ مسلمان کے پیچھے اس کا کام بن گیا مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا لیکن میں مجھے اللہ نے ایمان کی روشنی دے دی میں نہیں اسلام چھوڑتی اب اب میں مسلمان ہوں وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا میں اسلام نہیں چھوڑوں گی ایسی دکھ بھری داستانیں سارے یورپ میں پھیلی ہوئی ہیں امریکہ تک پھیلی ہوئی ہیں روٹی اللہ دیتا ہے روٹی یورپ میں نہیں ہے پوری دنیا میں ہے افریقہ کے جنگلوں میں جاؤ اللہ وہاں بھی رسک دے رہا ہے دھوکا نہ دو اللہ کے واسطے دھوکا اگر تمہارے کاغذات مکمل ہیں ہے اللہ رہو اگر نہیں ہے چلے جاؤ واپس چلے جاؤ اللہ کے خزانے وسیع ہیں یہ ان لوگ کی حق تلفی ہے ظلم و ستم ہے یہ جھوٹ و فراڈ اور فریب ہے یہ زیادتی مت کرو ہیں کاغذات اس میں یہاں کا پاسپورٹ ہے آپ کو بھر لیکن اگر آپ ایسے دھوکے فراڈ سے رہ رہے ہو تو اللہ کو رب جانو واپس سے لے آؤ اس ضلعت جھوٹ اس بدیانتی کا داغ لے کر مت مرو میرے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں ختم ہی نہیں ہوتے ختم ہی نہیں ہوتے اور یہی زندگی تھوڑا ہی ہے موت کے بعد جنت کی آنے والی زندگی ہے یہ تمہارا دیش ہے جن کے پاس پاسپورٹ ہیں جن کے پاس کاغذات ہیں یہ تمہارا وطن ہے تمہاری نسلیں یہاں آباد ہیں اس کو دھوکہ نہ دو اس کا برا نہ چاہو اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو یہاں کی لڑکیوں کو کے ساتھ دھوکہ مت کرو ایسی اپنی پہچان کرواؤ کہ کھچے ہوئے لوگ سچائی کی طرف آئیں ہاں آپ سچے آپ سچے ہیں سچائی کھینچتی ہے سورج نکلتا ہے تو سارا عالم روشن ہو جاتا ہے تم سچے بن جاؤ سچے تو سارا عالم تمہارے نور سے روشن ہوگا یہاں کماتے ہو یہاں ٹیکس بھی دو یہاں کماتے ہو یہاں کے نفے لیتے ہو یہاں کی سہولتیں لیتے ہو ٹیکس بھی دو چوری مت کرو ٹیکس کی تمہارے جتنے لوگ یہاں پیسہ بناتے ہیں پیچھے چار چار چھ چھ کلام کے کوٹے بناتے ہیں یا سیاست پہ ان کے رشتے دار لگاتے ہیں یا شادیوں پہ لگاتے ہیں یقین مانو تم لوگ بڑے مظلوم ہو یقین تم پہ بڑا رحم آتا ہے کہ تم کماؤ کماؤ نہ تمہیں ہفتے کو چھٹی نہ تو آپ کو چھٹی نہ جمعے کو چھٹی نہ پیر کو چھٹی بس اسے کرنا ہی ہے سورا سورج بھی چھٹی کر لیتا ہے تھوڑے گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے کیا کر رہے ہو کہ پورے ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں اگر تمہاری جاب ہے وہ تو لیکن جو دکان والے ہیں اللہ کو رب مان کے ایک دن چھٹی کرو کبھی اللہ کے پاس کچھ اپنے لیے کچھ اپنے دوستوں کے لیے کچھ اپنی ذات کے لیے بلاسپور میں نا ہمارے علاقے کے بڑے لوگ ہیں تو مجھے یہ بہت بڑا تاجر کھیل لگا اور یہ ہماری عید کو بھی چھٹی میں کہ منہ تھوڑی دور یعنی اس پیسے کو کیا رہا کس کے لیے کما رہے ہو اور یہ جتنا بناتے ہیں پیچھے بیچتے ہیں اور میں میر پور گیا اول چھ کنال آٹھ آٹھ کنال کنال کے گھر ول لے پٹھائی کھوتے کتائی وہ جیون جب تم پیسہ بناتے ہو تو ضائع کیوں کرتے ہو اور کھاریاں میں میرے دوست کا تھا شادی ہار وہ موٹر میں بن گیا میں نے کہا یار تیرا شادی حال تو اجڑ گا ہوا نہیں یہاں کھاڑیاں والے بڑے باہر ہیں ان کے شادی پر مقابلے لگے رہتے ہیں اس نے چار ڈشن میری پانچ کر دو اس شادی پہ پانچ ڈشن میری چھ کر دو اس کی دس نشن میری بارہ کر دو کہ آپ پاگل ندی قوم ساڑھے پیسے بڑھے جاتے ہیں یا تمہارا پیسہ یوں جاتا ہے یا تمہارا پیسہ کوٹھوں پہ جاتا ہے یا تمہارا پیسہ پلاٹوں پہ جاتا ہے اوپر کوئی کاغذات بنا کے قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے مقدمے بکرے لڑو تمہارا کہ بھائی کو شوق چڑھتا میں سیاست کروں اور پیسہ کافی آ گیا چلو میں کوئی ممبر بن جاؤں یا تمہارا پیسہ یوں برباد ہو تو ہی کڑے کھاتے کمائے جس ملک سے کتنا نفع اٹھاتے ہو اس ملک کے ساتھ بدیانتی نہ کرو انہیں ٹیکس پورا کرو جب ان سے نفع اٹھاتے ہو ہمارے ملک میں تو میں تو اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں ٹیکس دو اگرچہ وہاں حکومت بھی چور ہے عوام بھی چور ہیں یہ نہیں کہ سارے چور اللہ کا فضل ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے دیش قائم ہے ایسی نا امیدی بھی نہیں ہے ہم عام طور پر اپنے ملک کی نیگیٹو نیگیٹو کرتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے دیش میں بڑی خیر ہے بڑی خیر بڑی خیر ہے اللہ کا احسان ہے اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں آج کل برے زیادہ ہیں اچھے دبے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اچھے ختم ہو گئے ہیں اللہ کا فضل ہے تو میں تو وہاں بھی کہتا ہوں کہ ٹیکس ہے یہ تمہارا صدقہ ہی ہے یہ تمہارا صدقہ ہے کسی کا پیدا ہو جائے گا کہیں سڑک بن جائے گی کہیں کسی کا مکان بن جائے گا یہ تمہارا صدقہ ہے اور یہاں پر واقع لگایا جاتا ہے مت کرو اس کی کوئی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جب تم ادھر سے یوں آٹھوں دن چلتے ہو اور ہر طرف سے جوڑ جوڑ کے بچاتے ہو اور آگے جا کے ہوتا یہ چھ چھ کنال چار چار کنال دو دو کنال ایک ایک کنال کے گھر اور خالی پڑے ہوتے اور ایئر میں اور مزے کی ہوئی لوگ کرائے پر گھر لیتے ہیں وہ کرائے پر لوگ بلاتے لاتے ہیں کہ ڈرائیور کو پیسے لوتے گھروں سڑے مکان الٹا پیسے دے کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں کہ کوئی قبضہ نہ ہو جائے تو اپنے پیسے کو دھیانتداری سے کماؤ دھیانتداری سے خرچ کرو جہاں رہتے ہو وہاں خرچ کرو یہاں اگر یہاں اپنے اسکول بناؤ اب تم مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی بن چکے ہو یہاں اسکول بناؤ یہاں اپنے کالج بناؤ یہاں اپنے مدرسے بناؤ یا اپنے دین کی تعلیم کے لیے یہاں خرچ کرو یہاں آبادی کا خرچ کرو اگر تمہاری نسلیں یہاں ہیں تو یہ واپس نہیں آئیں گی برداشت ہو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا تھا گوشت گیا اور پوچھا کوئی بات نہیں ہے ہم نے بھی اس کو نسوار کا آدمی بنایا اور جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے تمہیں یورپ کی نسوار لگ کے تم واپس جاؤ ایک کاغذ لینے کے لیے پورا ہفتہ زلیل ہونا پڑے تو دیانتداری میرے نبی کی زندگی میرے نبی کی پہچان سچائی دیانت یہ میرے نبی کی زندگی ہے چھوٹا سا پروگرام ہے عبادات اور بہت ہی چھوٹا پروگرام پانچ نمازیں تیس روزے زکوٰۃ پیسے والے پر حج پیسے والے پر اور دوسرا پروگرام تھوڑا لمبا ہے لیکن جو مزہ اس میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں سچائی جانا عمر بن عبد العزیز تین بر اعظم کے بادشاہ ہیں بنو میاں کے خاندان میں سورج اندھیری رات میں چمکتا ہوا چاند ہے عید کا دن آیا تو بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو ابا سے کہو ابا تین بر اعظم کے بادشاہ ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں میں کپڑے کہاں سے لے کر بارہ بچے بچے ہیں میں کہا تو پیسے نہیں کہاں سے لے کر تو آگے بیوی مشورہ دیتی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں اس سے میں کپڑے بنا لیتی ہوں اور چوڑا میں گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے چلا لوں کہنے کہ ہاں ٹھیک ہے باہر تشریف لائے اپنے خزانچی کو بلا کر فرمایا کہ بھائی اگلے مہینے کی طرف ایڈوانس چاہیے ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں وہ بھی ان کا تربیت یافتہ تھا امیر المنی بادشاہ سلامت آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں کہ میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ دے دیتا چپ کر کے گھر آ گئے بی بی سے کہا فاطمہ ان کی فاطمہ تھا فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو میں کپڑے نہیں دے سکتا عید کی نماز پڑھائی سارا خاندان ملنے آیا بچے ملنے آئے تو ذرا کپڑے ویسے تھے تو ہر زمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہمارے ہاں بچوں آج تو دکھ تو ہوا ہوگا اپنے باپ پر گرا تو آیا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ایک جوڑا کپڑا نہ لے کے دیا تو ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک ان کا ابا جان آج ہمارا سر بڑا اونچا ہے آج ہمیں فخر ہے کہ ہمارے باپ نے بدلتی نہیں کی مسلمانوں کے مال پہ ڈھکا نہیں ڈالا یہ ہماری تاریخ ہے میرے بھائیو تمہیں یہاں رہنا مبارک ہو اگر تمہارے پاس جائیں کہ پاسپورٹ ہے کاغذات ہے اسے اپنا وطن سمجھو اور یہاں خرچ کرو یہاں اگلی نسل کے لیے سوچو کہ جو اگلی نسل یہاں پروان چڑھ رہی ہے ان کو دین کیسے پہنچے ان کو تعلیم کیسے ملے ان کے اسکول کیسے بنائے ان کو اپنا ماحول کیسے دیں انہیں اپنی تعزیب کیسے سکھائیں اس پر پیسہ خرچ کرو ایسی فضول چیزوں پہ پیسہ مت خرچ کرو کہ تمہارے پسینے خون کی کمائی قرمان جا کے مٹی میں لگی گیارے میں لگی سیاست میں لگی مقدموں میں لگی شادیوں پہ لگ گئی یہ ایک خوبصورت زندگی ہے اللہ تعالیٰ اسے مجھے بھی آپ کو بھی زندہ کرنے کی توفیق دے تو ایک بہار آ جائے گی بہار آ جائے گی اس کے لیے تبلیغ میں نکلنے کو کہتے ہیں کہ چار مہینے کے لیے نکلو چالیس دن کے لیے نکلو جب تمہاری ترتیب بن جائے تو کچھ وقت لگا کے اسے سیکھو اور اپنے مقام پر نماز کا اہتمام کرو دھیان انداری سچائی کا اہتمام کرو لوگوں کے لیے سچائی کا نشان بن جاؤ ایک خراش رحمت اللہ گزرے ہیں جاج کے زمانے میں ان کا سچ مشہور تھا ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں لڑے پھر وہ بھاگ گئے پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے حجاج کو پتا چل گیا تو چاہتا تو پکڑا کے قتل کروا دیتا پر کہنے لگا آج میں ابن و خراش کے سچ کا امتحان لوں گا تو اس نے ان کو بلایا کہنے لگا ابن و خراش وہ تیرے دو بیٹے ہمارے خلاف لڑے تھے بھاگ بھوک گئے تھے کوئی ان کی خیر خبر ہے کدھر ہے تو کہاں تو ابن فراش مسکرائے کہنے لگے گے زندگی موت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے گھر آئے ہوئے ہیں پکڑوا تو حجاج نے کہا تیرے سچ پہ تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں اگر تو جھوٹ بولتا تیرے سمے تیرے بیٹوں کو بھی گردن اڑا جاتا مسلمان سچا ہوتا ہے سچا ہوتا ہے لیکن بڑے دکھ درد کی بات ہے کہ آج ہم ہی جھوٹ بولتے ہیں ہم ہی جھوٹ بولتے ہیں صحیح پیپر بناؤ نہیں بنتے پاکستان واپس جاؤ ہندوستان واپس جاؤ بنگلہ دیش واپس جاؤ یہ زیادتی مت کرو حلال کماؤ جھوٹ سے بچو کمائی ہے حکومت کا حق دو یہاں والوں کو مت دو آپس میں لڑو مت ایک امت بن کے رہو اس کو کرو گے تو اللہ تمہیں یہاں بھی سکھی رکھے گا آگے بھی سکھ رکھے گا نیت کرتے ہو تو جو بھائی ابھی تمہارا اجتماع ہو رہا ہے سویا کے قریب اجتماع ہو رہا ہے اس اجتماع سے یا اس کے بعد جو بھائی چار مہینے چیلے کا ارادہ کرے ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرا اور نیت کر لو لے کو کیسے کھڑے ہو نیت نیت اور نیت کر لو نیت میں کو میں تو کوئی اور لگے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے بیٹھو بیٹھو اللہ قبول فرمائے بیٹھو